الباب الأربعون ومئة باب الاستئذان وآدابه اجازت حاصل کرنے اور اس کے آداب کا بیان يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا حتى تستأنسوا وتسلموا على اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور اللہ تعالی نے فرمایا اور جب تم میں سے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں تو وہ اندر داخل ہونے کے لیے اسی طرح اجازت طلب کریں جیسے ان سے پہلے یعنی ان کے بڑے اجازت مانگتے رہے ہیں وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فرجع متفق عليه حضرت ابو موسا اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت طلب کرنا تین مرتبہ ہے چنانچہ اگر اجازت دے دی جائے تو اندر چلا جا ورنہ واپس لوٹ جا بخاری و مسلم وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر متفق عليه حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت کا طلب کرنا اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ نامحرم پر نظر نہ پڑے بخاری و مسلم وعن بن حراش قال حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال أألج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أأدخل فسمعه الرجل فقال فقال السلام عليكم أأدخل فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رواه أبو داود بإسناد صحيح حضرت بن حراش بیان کرتے ہیں کہ ہمیں بنو عامر قبیلے کے ایک آدمی نے بتلایا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی جبکہ آپ گھر کے اندر موجود تھے اس نے ان الفاظ میں اجازت مانگی کیا میں اندر داخل ہو جاؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے فرمایا اس شخص کے پاس جا اور اسے اجازت طلب کرنے کا طریقہ سکھلا اور اس سے کہہ کہ ان الفاظ کے ساتھ اجازت مانگ السلام علیکم کیا میں اندر آ جاؤں اس آدمی نے یہ بات سنی اور کہا السلام علیکم کیا میں اندر آ جاؤں چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت مرحمت فرمائی اور وہ اندر داخل ہو گیا ابو داود نے اسے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے وعن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعن فدخلت عليه ولم أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أأدخل رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن حضرت کلدہ بن حنبل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سلام کیے بغیر ہی اندر داخل ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس لوٹ جا اور اس طرح کہہ السلام علیکم کیا میں اندر آ جاؤں اسے ابو داود اور ترمیدی نے روایت کیا ہے امام ترمیدی نے کہا ہے یہ حدیث حسن ہے